کے خلاف بولتے ہیں شروع کے تین خلیفہ جو ہیں ان کی خلافت کا انکار کرتے ہیں اور ٹھیک ہے نا نہیں باقی صحابہ کو یہ مانتے بھی ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن خصوصاً حضرت عمر فاروق اللہ عنہ فاروق اعظم سے بڑا ان کا اختلاف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اگر ان حضرات سے اختلاف کرتے ہیں تو وہ شیعہ مسلمان کہلانے کے لائق یا قابل نہیں ہے اور ان کو مسلمان نہیں کہا جائے گا کیوں اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی اور دیگر صحابہ کے بارے میں رسول اللہ علیہ والسلام کے واضح فرامین ہیں جناب والا ان کو اشرائے مبشرہ میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے جن کو جنت کی بشارت دنیا میں دے دی گئی تھی دس صحابہ ان میں یہ حضرات بھی موجود ہیں تینوں ان کے علاوہ قرآن مجید و فرقان حمید میں وسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کے تحت صحابہ کا ذکر کیا گیا ہے اور صحابہ کی افضلیت کو بیان کیا گیا ہے وعلیکم السلام و اللہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ قرآن مجید و فرقان حمید میں صحاب حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم کا تذکرہ بھی موجود ہے شہدا کہہ کر اور صدیق کہہ کر ان کو پکارا گیا ہے اس کے علاوہ قرآن مجید و فرقان حمید میں صحابہ کرام کی بھی تعریف ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نجوم کہہ کر فرمایا کہ یہ یہ کا نجوم یعنی یہ ستارے ہیں ان کی ستاروں کی مانند ہیں ٹھیک ہے نا نجم کی مانند ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے جس کی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں مسلم شریف کتاب فضائی کے اندر فرمایا حکم ہے حدیث موجود ہے کہ مسلم شریف میں کہ عمر کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا ہے اگر میری بات کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا یہ ترمیزی شریف کی حدیث ہے غالباً مشکا شریف کی حدیث ہے مشکا شریف کی کہ اگر میری بات کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا فرمایا انا خاتم النبی اللہ نبی آبادی میں آخری نبی ہوں میری بات کوئی نبی نہیں ایک موقع پر فرمایا اگر کوئی ہوتا تو عمر ہوتا تو ان حضرات کا اتنا بڑا مقام ہے صدیق اکبر کا بھی مقام ہے عثمان غنی کے بارے میں ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام نے مزید نبوی کے ممبر شریف پہ کھڑے ہو کر فرمایا خدا کی قسم اگر میری سات بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا دو بیٹیاں ان کے نکاح میں تھیں اسی لیے حضرت عثمان ظلم نورین ہو گئے دو نور والے ہو گئے میں نے کہا کہ جو نبی نور جس کی بیٹیاں نور عثمان کے نکاح میں دو بیٹیاں آ جائیں تو عثمان دو نور والا ہو جائے تو میرے نبی کی نورانیت کا کیا عالم ہوگا تو خیر ان حضرات کا بڑا مقام ہے اور ان کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرنے والا مسلمان کہلانے کے قابل یا حقدار نہیں لہذا جو شیعہ ان حضرات پر لان تان کرنے کی انگلی اٹھانے کی کوشش کرے اسے ہم مسلمان نہیں کہتے ٹھیک ہے اہل سنت و جماعت کا متفقہ علماء کا یہی فیصلہ ہے لہذا جماعت اہل اہل سنت و جماعت اور مسئلہ کے اعلیٰ حضرت بریلی جسے ہم کہتے ہیں تعبیر کرتے ہیں تو اس کا یہی اصل موقف ہے اور حضرت دس دس حضرات محرم کو ہم ہاں دس محرم کو کیا کرنا چاہیے بھائی دس محرم کو یار بھائی میمن صاحب اگر آپ کو اجازت ہے آپ کی کیونکہ آپ کافی دیر سے ریز ہینڈ کیے ہوئے ہیں تو آپ کو مجھ پر ناراض نہ ہو اب بھائی نے سوال کر لیا عثمانی صاحب نے تو جواب تو دینا ہے بھائی دس محرم کو ہاں دس محرم کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا تو دس محرم کو روزہ رکھنا یہ حضور علیہ السلاۃ السلام کی کثیر احادیث میں آ رہا ہے مسلم شریف پڑھیے مشکا شریف پڑھیے میں نے حدیث پیش کی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہونی ہے تو طالب علم اعظم نے بھی اس کو لکھا حضرت علی سے روایت کیا حضرت جابر بن سمرا نے لکھا جس محرم کا جس نے روزہ رکھا اس کے ایک سال کے گناہ گناہ سہیرہ گناہ کا کفارہ ہے ٹھیک ہے نا تو ہاں ہاں دس محرم کو کہہ رہا ہوں نا بھائی دس محرم یوم عاشور ہے اور یوم عاشور کا روزہ رکھنا ایک سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے لہذا لہذا ٹھیک ہے نا لہذا دس محرم کو روزہ رکھنا اور اس کی رات دس محرم کی جو رات ہو اس میں عبادت کرنا جاگ کر اور دن میں روزہ رکھنا ٹھیک ہے ہاں غسل بالکل غسل بھی کریں کوئی منع نہیں ہے غسل روز کریں آپ دس محرم کو بھی کریں کوئی ٹینشن نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے تو ایک صاحب نے ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس میں تو ایک بھائی نے آ کر کہا فیصل بھائی یہ بتائیں محرم میں حلیم کھانا کیسا ہے کہنے کے لگا شری مسئلہ ہے میں نے کہا شری مسئلہ کہیں کیا ہے تو کہا ماجد صاحب اور ماشاء اللہ بیٹھے نا ذرا توجہ کریے گا کہتا ہے محرم میں حلیم کھانا کیسا ہے تو میں نے کہا بھائی محرم میں حلیم کھانا کوئی منع تو نہیں ہے کس کتاب میں لکھا ہے کہ محرم میں حلیم نہ کھائیں تو میں نے اسے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کروں انہوں نے کہا کہ آپ بھی سوال کر لیں تو میں نے کہا وعلیکم السلام گولڑوی صاحب دعا میں یاد رکھیے گا تو آپ آتے ہیں تو مجھے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولڑوی کا ایک شعر یاد آ جاتا ہے اب تنگی یہ دامن پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول کم ظرف نہ بند ہاتھ بڑا اور بھی کچھ مانگ اور سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ اور جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ اور پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ رہ کے نصیر آج جو حضرت پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولر جو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب طبلا عالم رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار گولیا شریف راول پنڈی میں ہے ان کے پوتے تھے فرماتے ہیں کہ اس پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ رہ کے نصیر آج آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ تو میں نے حساب سے سوال کیا کہ مجھے آپ نے سوال کیا محرم میں حلیم کھانا کیسا ہے آپ مجھے یہ بتائیے سفر کے اندر بریانی کھانا کیسا ہے ربیع الاول میں فرائے مرغی کھانا کیسا ہے انہوں نے کہا بھائی کیا منع ہو سکتی ہے تو میں نے کہا اگر ادھر منع نہیں ہے تو محرم میں حلیم کھانے بھی منع نہیں ہو سکتی بھائی ایک چیز کھانا شریعت میں سب چیزوں کی اجازت ہے اب یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ محرم میں حلیم کی نیاز کرنا کیسا ہے سوال یہ ہے انہوں نے کہا حلیم کھانا کیسا ہے تو میں نے کہا حلیم کھانے کی تو کوئی ممانعت نہیں ہے محرم میں کھاؤ کہ ربی لیول میں کھاؤ جائز ہے رہا سوال حلیم کی نیاز کرنا تو نیاز بھی جائز ہے نیاز اس سارے ثواب کے لیے کی جاتی ہے کوئی بھی چیز بنا دیں اور کھچڑا اور حلیم بنا دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرض نہیں ہے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور نہ اس کی ممانعت کہیں ملتی ہے ٹھیک ہے تو میرا جواب تو مکمل ہو گیا اور کسی صاحب کا سوال بھی نہیں ہے اب جزاک اللہ اب تشریف لے آئیے محمد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام ساتھیوں کو سلام میں جرمنی سے ایک اسٹوڈینٹ بات کر رہا ہوں راہل پنڈی سے میرا تعلق ہے پاکستان میں اور گولڈا شریف میں مریض ہوں اور داڑھی کے متعلق سوال تھا میرا میری کافی دوستوں سے بات ہو چکی ہے اس متعلق مجھے ابھی تک اس میں جو ہے کلیریفکیشن نہیں ملی کہ داڑھی رکھنا قرآن پاک میں کسی جگہ بھی نہیں ہے کسی جگہ پورے قرآن پاک میں کسی ایک جگہ پہ بھی داڑھی کا ذکر نہیں ہے سوائے حضرت موسا علیہ السلام جب آئے تھے واپس تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون کو پکڑا تھا ان کی داڑھی سے صرف ایک جگہ یہ ذکر ہے دوسرا احادیث احادیث کی چھ کتابوں میں کسی جگہ پہ بھی داڑھی رکھنے کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے اور بات یہ ہے کہ داڑھی رکھنا اگر سنت ہے واجب سنت تو ہے واجب ہے اگر اور واجب فرض کے برابر ہے تو مجھے یہ مہربانی کر کے کلیئر کریں کہ سنت اپنی جگہ ہوتے ہیں واجب اپنی جگہ ہوتے ہیں تو آپ یہ کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں اور اس کو کس نے جو ہے کیا ہوا ہے کیٹگرائز اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا تھا داڑھی کے حوالے سے کہ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ ان کی مونچھیں بہت بڑی بڑی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کفار کی مخالفت کرو اور آپ داڑیاں بڑھا لو اور دوسری بات انہوں نے نہیں کہی کہ آپ جو ہے داڑھی رکھیں اور یہ فرض ہے مخالفت کا کہا تھا انہوں نے کہ آپ ان کی مخالفت کریں برائے مہربانی اس پہ تھوڑا سا مجھے کلیئر کریں السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماشاء اللہ جناب والا آپ کا تعلق گولرا شریف سے ہے تو جب بھی حضرت قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولرگی کی بارگاہ میں حاضری ہو تو میرا سلام ضرور کہیے گا فیصل نورانی نام ہے نام لے کر کہہ دیجیے گا جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر ہمارے بائلکس پر بھی ان کا بھی سب کا سلام کہیے گا اب بات یہ ہے کہ بھائی آپ کا سوال میری سمجھ میں آ گیا وعلیکم السلام بھائی بات یہ ہے کہ آپ ابھی خود فرما رہے تھے کہ حضور علیہ صلاط والسلام نے نے صحابہ کرام کے استفسار پر پوچھنے پر یہ ارشاد فرمایا کہ داڑیاں بڑھاؤ اور موچھوں کو پست کرو کم کرو ٹھیک ہے حدیث پوری یہ ہے اگر آپ اس کا ترجمہ سماعت کریں تو یہ ہے کہ داڑیوں کو بڑھا دو اور موچھوں کو کم کرو ٹھیک ہے جڑ سے اکھاڑنے کا حکم موچھوں کو نہیں دیا تھا کچھ لوگ جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں خیر موچھے کم کرنے کا حکم ہے اور داڑھیوں کو بڑھانے کا تو یہ بات احادیث کریمہ کے اندر ہے بالکل ہے تو رسول اللہ کا فرما دینا کہ داڑھی بڑھا دو میں سمجھتا ہوں اب اس سے زیادہ کوئی اور اس سے زیادہ اچھا اس وقت جرمنی میں ہے کوئی بات نہیں ہمارے مہروی گولروی نصیروی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارا سلام کہہ دیں گے کوئی ٹینشن والی بات نہیں گولرا کے کافی لوگ آتے ہیں یہاں اچھا آپ سنیے تو عرض یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ صلاح السلام نے صحابہ سے کیا فرمایا یہ ابھی آپ نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ فرمایا داڑیاں بڑھاؤ تو پتہ چل گیا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ ادا ہو گیا کہ تمہیں داڑھی بڑھانی ہے داڑھی رکھنی ہے بڑھانی ہے ظاہر رکھیں گے تب بڑھے گی تو داڑھی بڑھانے کا حکم دے دیا میں سمجھتا ہوں حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ ادا ہو گیا یہی حدیث سے اور سنت سے ثابت ہو گیا اب اتنے اس میں ضرورت نہیں ہے کہ سرکار فرمائے سب کو کہ بھائی تمہیں داڑھی رکھنی ہے ہر مومن کو ڈاری رکھنی ہے میری ہر امتی کو ڈاری رکھنی ہے نہیں حضور علیہ السلام نے مختصر یہ ارشاد فرمایا کہ داڑھی کو بڑھاؤ مونچھوں کو کم کرو لہٰذا حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق داڑھی رکھنے کا حکم زبان اقدس سے ادا ہو گیا ٹھیک ہے بھائی میں سمجھتا ہوں حضور علیہ السلام کی زبان سے جو نکل جائے وہ حق ہوتا ہے اور حضور علیہ السلام کی زبان پر اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے ایمان ہے قال مصطفی میرے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں ایمان ہے قال مصطفی قرآن ہے حال مصطفی ٹھیک ہے تو حضور علیہ السلام کی زبان عبدت سے زیادہ ہو گیا لہٰذا اس کی سنت تو ثابت ہو گئی اور یہ بھی آپ نے خود بھی قبول بھی فرمایا کہ یہ سنت ہے میں اسے سنت بھی مانتا ہوں ٹھیک ہے پھر آپ نے یہ فرمایا کہ قرآن میں داڑھی رکھنے کا کہیں حکم نہیں ہے تو میرے بھائی اگر قرآن میں کسی چیز کا حکم نہ ہو تو کیا وہ کرنا نہیں چاہیے وہ کام نہیں کرنا چاہیے آئیے قرآن مجید و فرقان حمید میں نماز پڑھنے کا تو حکم ہے عقیم الصلاط نماز قائم کرو ٹھیک ہے لیکن میں عرض کرتا ہوں نماز قائم کرو ٹھیک ہے نا یہ قرآن میں حکم ہے لیکن نماز کا طریقہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے اب کوئی لوگ کچھ آدمی کھڑا ہو جائے یا اسے ہم عقل مند بھی کہہ سکتے ہیں وہ کھڑا ہو جائے وہ کہے بھائی نماز قائم کرنے کا حکم ہے اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے لیکن پورے قرآن میں نماز کا طریقہ پورا کہیں نہیں لکھا ہوا اب اس بوس کا کیا علاج کرو گے اچھا نماز سب پر فرض ہے ہے بھائی مومن صاحب آپ پر بھی ہے مجھ پر بھی ہے ممون بھائی آپ پر بھی ہے ماجد علامہ صاحب ماجد صاحب آپ پر بھی ہے مزمل بھائی پر بھی ہے سب پہ فرض ہے نماز ٹھیک ہے ایک آدمی کھڑا ہو جائے بے وہ کچھ قسم کا وہ کہے بھائی نماز سب پہ فرض ہے لیکن مجھے اپنا نام قرآن میں دکھاؤ عبد الرحمان صاحب ول غلام رسول پنجاب کا رہنے والا گجرا والا سے تعلق ہے پہلے ادھر کا رہنے والا تھا اب ادھر گیا اس کا ٹیلی فون نمبر یہ ہے اور اس کی قومیت یہ ہے اس پر نماز فرض ہے یہ پنجابی ہے یا میمن ہے اس پر نماز فرض ہے ایسی کوئی مثال ہے قرآن میں قرآن مجید و فرقان حمید میں اگر کسی چیز کا تذکرہ نہیں بھی آتا تو آپ یہ نہیں کہیں گے بھائی قرآن میں تو ہے ہی نہیں اس کا تذکرہ تو ہم داڑھی کیوں رکھیں ٹھیک ہے نا رسول اللہ سے ثابت ہے ابھی آپ نے خود قبول فرمایا کہ رسول اللہ نے صحابہ کو فرمایا داڑھی کو بڑھاؤ ٹھیک ہے نا تو جب داڑھی بڑھانے کا حکم دے دیا خود ان کی موجود ہے صحابہ کی داڑھی موجود ہے اہل بیت کی داڑھی موجود ہے حضرت علی کی داڑھی موجود ہے حضرت عباس علم بردار کی داڑھی موجود سب کی تو داڑھی موجود ہے تو ثابت ہو گیا کہ داڑھی رکھنا تو ثابت ہو گیا سنت سے ٹھیک ہے ہاں امبیا علیہ السلام کی بھی ہے تمام کی موسا علیہ السلام کے بارے میں ابھی دلیل دی نا موسا علیہ السلام کے بارے میں خود انہوں نے بتایا خیر ٹھیک ہے تو میرا مختصر جواب یہی ہے تو اب جب ثابت ہو گیا ایک حوالے سے اور اگر قرآن میں اس کا نہیں بھی تذکرہ ہے کوئی بات نہیں احدی کریمہ سے اس کا ثبوت ایک حدیث سے مل جائے نا تو میں سمجھتا ہوں یہ جائز ہے اور حضور علیہ السلام نے داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا پھر انہوں نے اوپر سوال بھی کیا غالباً کہ کفار کی مخالفت کے بارے میں کہا گیا تھا اچھا ایک منٹ درست دوسرے پڑھیے ایک مرتبہ ہاں، جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ تو کفار کی مخالفت میں کہا گیا تھا بالکل کفار کی مخالفت میں حکم دیا گیا تھا اور کفار کی مخالفت میں حکم دیا ہے اور اس حکم کی ممانعت پھر کہیں نہیں آئی جب آپ کفار کی مخالفت میں کہا گیا تھا لیکن اب مت رکھو نہیں جب اس چیز کی ممانعت بھی کسی حدیث میں نہیں آئی ہے لہٰذا اس کا رکھنا جو ہے وہ ثابت ہو گیا ٹھیک ہے نا کیونکہ ممانعت بھی کہیں نہیں آئی رکھنے کا حکم دیا اس حکم کو منسوخ نہیں کیا اس حکم کو ختم نہیں کیا اس حکم کو جو ہے وہ منسوخ یا اس کو ایگزام نہیں کیا ٹھیک ہے نا تو لہذا یہ ثابت ہو جاتا ہے دوسرا آپ نے یہ فرمایا کفار بھی آج کل ڈاریاں رکھ رہے ہیں ہاں اب میں آپ کو ایک دلیل یہاں دیتا ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سب سمجھدار لوگ ہیں سب سن رہے ہیں نا سنیے ہندو ہندو مومن تو نہیں ہے مسلمان تو نہیں ہے ہندو کے نزدیک ایک پانی بڑا اہم ہے اور وہ پانی ہے گنگا وہ کہتے ہیں ہم گنگا میں ڈبکی مار لیں گنگا میں چھلانگ لگا دیں گنگا میں ہم لوگ نہا لیں تو ہمارے سارے گنا پاک ہم پاپی ہوں گے ہمارے سارے پاپ دھل جائیں گے ٹھیک ہے ہاں ہے نا گنگا کا پانی بڑا اہم ہے ان کے نزدیک کوئی مر جاتا ہے تو اس کی ہڈیاں رکھتے ہیں سنبھال کر پتہ نہیں دو چار مہینے بعد جاتے ہیں گنگا میں اس کو بہا دیتے ہیں کہتے ہیں بھائی اس لیے تو پہنچ گیا آپ جنتی ہو گیا یہ بہشتی ہو گیا خیر ویسے تو ان کے نزدیک جنت و دوزخ کا کوئی تصور نہیں ہے دوسری بات یہ ہے مسلمانوں کے نزدیک بھی ایک پانی اہم کون سا پانی زم زم رک جا رک جا ایک نبی نے ایڑیا رگڑی پانی نکل آیا حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام ٹھیک ہے نا اب بھی پانی جاری ہے دنیا پی رہی ہے ختم نہیں ہو رہا قیامت تک جاری رہے گا یہ ایک معاوضہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہندو کے نزدیک ایک پانی اہم گنگا کا مسلمانوں کے نزدیک پانی اہم زمزم کا ٹھیک ہے ہندو کے لیے ایک ایک کتاب ہے جسے وہ گیتا کہتے ہیں ان کی مذہبی کتاب ہے مسلمانوں کے لیے ایک کتاب ہے قرآن ہے یا نہیں ہے ہے نا تو اب یہ کہیں کہ جناب پانی تو وہ بھی استعمال کر رہے ہیں پانی ہم بھی استعمال کر رہے ہیں تو ہم کیوں کریں وہ تو وہ کر رہے ہیں تو بھائی ان کے لیے ان کا پانی مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا پانی کیونکہ مسلمانوں کا پانی گنگا کا پانی نہیں ہے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے نکلا ہے اور ان کی ایڑیاں رگڑنے سے جو پانی نکلا ہے اس میں شفا بھی ہے اس دنیا کا پانی پیو گے تو بیٹھ کر پیو گے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب زمزم پیو گے تو کھڑے ہو کر پیا کرو اس میں کھڑے ہو کر پیو گے تو شفا ہوگی دنیا دنیا بھر کا پانی پیو گے تو بیٹھ کر پیو تین سانس میں پیو جب زمزم پیو تو کھڑے ہو کر پیو مسلم شریف کی روایت ٹھیک ہے ان کے نزدیک بھی کتاب جیتا ہمارے نزدیک کتاب قرآن جو نبی پر نازل ہوئی ٹھیک ہے نا تو ان کی کتاب ان کے لیے چھوڑ دو لیکن ہماری کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے اللہ کا کلام ہے آسمانی کتاب ہے اللہ نے نازل فرمائی ہے نبی کے قلب اثر پر نازل ہوئی ہے نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے تو ماننا پڑے گا کہ اگر انہوں نے داڑھی رکھ لی کہ ہم رکھنا چھوڑ دیں یہ کیا بات ہے یہ تو بڑی عجیب بات آپ نے کر دی کہ جناب وہ رکھ رہے ہیں تو ہم کیوں رکھیں بھائی ان کی داڑھی کو ان کے لیے چھوڑ دو ان کی ڈاڑیاں تو لمبی لمبی ہوتی ہیں سکھوں کی داڑھی کبھی دیکھی ہے آپ نے سکھوں کی داڑھی کی کوئی انتہائی نہیں ہے وہ اپنے سر کو بال چوٹیاں باندھتے ہیں وہ ان کے سلوں کے بال بھی نہیں کٹواتے وہ داڑھی کو بھی نہیں کٹواتے لیکن مسلمانوں کی داڑھی ایسی داڑھی نہیں ہے کہ جسے دیکھا جائے تو کوئی جنات وغیرہ سمجھا جائے اس سے ڈر جائے لوگ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بھائی اس کو دیکھا تو ہم تو ایسا لگے کہ وہ جنات ہے تو بھائی جنات ظاہر ہے داڑھی جب رکھی ہے تو اس اس اس کو کو آپ کے حساب سے خط بنوائیں گے داڑھی کو آپ سیٹنگ کریں گے کاٹیں گے ایک مشت داڑھی جو ہے ایک مٹھی اتنی رکھیں گے ایسا تھوڑی سکھوں کی طرح داڑھی کو بڑھا دیں جب بڑھائیں گے تو بچہ ڈر جائے گا دیکھ کر ہاں وہ گرو نانک کس نے کہہ دیا آپ کو کہ گرو نانک جو ہے وہ حضرت بابا فرید کے خلیفہ ہیں استغفر اللہ معاذ اللہ اس طرح کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق سلسلہ چشتیہ سے تھا وہ خواجہ غریب نواز کا فیضان ہے وہ حضرت نظام الدین اولیا کا فیضان تو یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا نہیں نہیں نہیں کس کس اولیا نے لکھا ہے کوئی کتاب کا مستند کتاب کا حوالہ دیں آج کل تو ایسی ویسی کتابیں لوگ لکھ لکھ کے شائع کر رہے ہیں کوئی مستند کتاب کا حوالہ دیں ایسی کتاب ہم نہیں تسلیم کرتے اور اولیا نے کس کس اولیا نے لکھا ہے کوئی ایک ولی کا نام بتائیے کہ جنہوں نے ایسی بات لکھی ہو یہ اپنی طرف سے پھیلائی ہوئی بات ہے اور آپ نے آخری سوال کیا کہ آج کل تو کفار زیادہ ڈاریاں رکھ رہے ہیں تو کیا وہ احادیث ابھی نہیں اپلائی ہوتی ہیں کیونکہ ان کی مخالفت کریں نہیں اب میں نے آپ کو بتا دیا نا داڑیوں کا تصور کہ آپ مسلمان کی داڑھی ایک مشت ہوگی کوئی کافر ایک مٹھی داڑھی نہیں رکھتا ان کی داڑیاں تو لمبی لمبی ہو جاتی ہیں وہ کٹواتے نہیں میں نے آپ کو مثال دی ابھی ہندو ہندو کا پنڈت داڑھی رکھے اس کی داڑھی دیکھو کتنی لمبی ہوتی ہے سکھ کوئی سکھ یہاں پاکستان میں سکھوں کا کوئی یاترا واترا تھی وہ میں نے ٹی وی پہ دیکھا کچھ سکھ یہاں پاکستان لاہور میں آئے ہوئے تھے ان کی داڑیاں دیکھ کے بچہ ڈر گیا اس نے کہا یار یہ ایسی داڑھی مجھے ڈر لگ رہا ہے آدمی ہے جنات ہے میں نے کہا یہ بیٹا بچہ ہے یہ آدمی ہی ہے لیکن اس کی داڑھی کا حکم یہ ہے کہ اس کی داڑھی جو ہے اسے چھوڑ دیا جائے لیکن مسلمانوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے مسلمان کی داڑھی ہوگی تو ایک مشت ہوگی لہٰذا ایک قانون ہے شریعت کا ایک جو ہے وہ تقاضا ہے اس کے حساب سے داڑھی رکھیے جس طرح زمزم پی رہے ہیں شریعت کے تقاضے کے مطابق قرآن پڑھ رہے ہیں شریعت کے تقاضے کے مطابق اسی طرح داڑھی بھی رکھیں تو اس میں کوئی حرض نہیں ہے وہ جو کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیجیے جو ہمیں حکم دیا ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس پر عمل کریں واخر دعوان السلام علیکم بھائی میرا سوال یہ ہے کہ کفار کی مخالفت کے بارے میں کہا گیا تھا حدیث میں اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ کفار کی مخالفت کریں اور داڑیاں بڑھا لیں اور آج کل جو ہے کفار داڑیاں بہت زیادہ رکھ رہے ہیں اور ابھی وہ مخالفت کے بارے میں مجھے بتائیں کہ آج کل ہم مخالفت اگر کریں تو ہمیں منوانی پڑتی ہیں داڑیاں تو میرا سوال تو یہ ہے کہ حدیث ہے کہ ان کی مخالفت کریں یہ نہیں ہے کہ آپ داڑیاں رکھیں احادیث سے آپ نے یہ تو بتایا ہے آپ نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ آپ جو ہے احادیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ داڑیاں رکھو داڑیاں رکھو لیکن احادیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ ان کی مخالفت کریں تو برائے مہربانی اس سوال کا مجھے جواب دیں کہ مخالفت کریں تو پھر ہم داڑیاں منڈوائیں آج کل کفار زیادہ دنیا میں آپ نظر دوڑا لیں آپ باقی یورپین کنٹریز میں بھی اور امریکہ میں بھی اور پاکستان میں تو ہے ہی تو داڑیاں جو ہے یہاں پہ غیر مسلم نے زیادہ رکھی ہوئی ہیں اور وہ انہوں نے بنا کے سنوار کے بھی رکھی ہوئی ہیں ضروری نہیں ہے کہ ان کی بڑے ہوئے بال ہیں اور بالکل وہ جن نظر آئیں تو میرا یہ سوال برائے مہربانی اس کو کلیئر کریں میں کافی جو ہے نا اس پہ کنفیوژن ہے مجھے السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یار یہ بڑا آپ نے اس مسئلے کو اپنے سر پہ ایسے ہی سوار کیا ہوا ہے اور ایسے ہی سوار کیا ہوا ہے آپ نے اس کو اس کا کوئی وہ نہیں ہے مطلب کہ آپ نے اس کو اپنے سر پر جو ہے اوپر اس کو سوار کر کے اور اپنی پریشانی کا باعث بنا لیا ہے بھائی میرے مختصر سی بات یہ ہے کہ کفوار کی مخالفت کے لیے داڑھی رکھنے کا حکم دیا یا نہیں دیا ان سے پوچھے بھائی کوئی دیا اور اس کا جواب مجھے بتائیں تاکہ مجھے پتا تو چلے ان کا ان کا کیا ہے کوئی جواب تو پتہ چلے مجھے دیا نا کفار کی مخالفت میں داڑھی رکھنے کا حکم دیا پھر اس حکم کو منسوخ کہاں کیا کہیں ممانعت آئی کہ اب ہم مخالفت کرتے تھے لیکن اب مت کرنا اب داڑھی منڈواؤ بولیے مخالفت تو کہیں نہیں آئی نا اس کی ممانعت تو کہیں نہیں آئی نا بلکہ ان کے بعد آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا دنیا بھر کے کروڑوں لوگ جو ہیں اس پر تو کسی مولوی نے آج تک کوئی آواز نہیں اٹھائی سارے مولوی متفق ہیں سب کی داڑھی ہوتی ہے شیوں کے علاوہ اگر آپ کا تعلق اہل تشیع سے ہے تو میں اس پر اس پر کلام نہیں کروں گا آپ شیعہ ہیں اگر باقی جتنے سنی فرقے ہیں سب کے سب متفق ہیں اس مسئلے میں وہ تو کہتے ہیں داڑھی رکھنی چاہیے جتنے بھی سنی مولوی آپ کو نظر آئیں گے سب کی داڑھی ہوگی کوئی ایک بھی بغیر منڈا وہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا تو مختصرن تو یہ کلام داڑھی رکھنے کے حکم کے سرکار علیہ السلام نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ اس کے بعد اس کی کٹوانے کا یا منڈانے کا کہیں تذکرہ نہیں ہے اب میں آپ کو تھوڑی سی ہلکی سی اور مثال دے دیتا ہوں ہاں نبی پاک علیہ السلام پردہ فرما گئے تو پھر قرآن بھی مت پڑھو کیونکہ آپ کہو قرآن تو نبی کے دور میں اترا تھا اب کیا پڑھنے کی ضرورت ہے نماز بھی پڑھنا چھوڑ دو کہو نبی نے قرآن نماز سکھائی تھی نبی کا تو پردہ ہو گیا لہٰذا اب نماز بھی ہم نہیں پڑھیں گے قرآن کو بھی چھوڑ دیجیے تو کیوں آپ نے مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کیوں کیا ہوا ہے مسلمان بھی مت رہیے او بھائی یہ سب تھوڑی ہوتا ہے یار آپ بڑی عجیب آدمی ہیں یار نبی نے پردہ فرما لیا لیکن نبی نے ہمیں احکامات چھوڑ دیے ہمارے لیے نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت آیا داڑھی ان کی بھی تھی حضرت عمر کا دور خلافت آیا داڑھی ان کی بھی تھی حضرت عثمان غنی کا دور خلافت آیا داڑھی ان کی بھی تھی حضرت علی المتضا کا دور آیا داڑھی ان کی بھی تھی امام علی مقام جب شہید ہوئے کربلا کے میدان میں داڑھی ان کی بھی تھی امام حسن کو زہر کھلایا گیا داڑھی ان کی بھی تھی وہ بھی شہید ہوئے ہاں وہ ہمارا بھی موضوع نہیں ہے بے شک حضور علیہ السلام نے پردہ فرمایا لیکن آپ کی رحمت پوری کائنات میں ہے آپ اسپرچولی پوری روحانیت کے ساتھ پوری دنیا میں ہمارے دلوں میں موجود ہیں ان کو ہم یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے ہیں وہ ابھی موضوع نہیں ہے ہمارا لیکن پردہ ظاہری طور پر پردہ فرمایا یہ تو سب مانتے ہیں اس بات کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں ٹھیک ہے نا انتقال ہوا پردہ ہوا خیر تو حضور علیہ السلام کے وسال کے بعد صحابہ کرام نے ڈاریاں رکھی آپ مجھے کسی ایک مستند روایت سے یہ ثابت کر دیں کہ حضور علیہ السلام کے وسال کے بعد کسی ایک صحابی نے داڑھی نہ رکھی ہو کسی تابعی نے داڑھی نہ رکھی ہو اولیاء اظام اگر غوث اعظم کو دیکھیں ان کی بھی داڑھی ہے امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھیں داڑھیوں پر فتوے موجود ہیں امام اعظم کے امام شافی کو دیکھیں وہ بھی داڑھی پر فتوا دے رہے ہیں امام مالک امام حمبل کو دیکھیں وہ بھی اس پر کلام کرتے ہیں اچھا غوث اعظم کو دیکھ لیں خواجہ علی نواز کو دیکھ لیں داتا علی اجمیر کو یعنی اولیاء کرام کی کثیر جماعت ہے سب نے داڑھی رکھی ہے یہاں تک کہ اب ہمارے پاس کچھ اولیا کی تصویریں بھی ہیں کل ان کل تم فتبی حب اللہ حبیب کم اللہ ٹھیک ہے نا کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو میرے حبیب کی تابے داری کرو ان کی اطاعت کرو کن تم تو حب سب کبھی او نہیں ان کی اتباع کرو بکم اللہ خود اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا تو یہ تو حضور علیہ السلام کی اتباع ہے اب پردہ فرمانے کے بعد اگر آپ کہتے ہیں داڑھی رکھنا حرام ہو جائے گا تو پردہ رکھنے کے بعد پردہ کرنے کے بعد قرآن کو بھی چھوڑ دو نماز کو بھی چھوڑ دو و اسلام بھی چھوڑ دو پڑھنا بھائی ہر چیز کا حکم قرآن میں موجود ہے پردہ کرنا اس حوالے سے اس سینس میں ہے کہ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے کلو نفسن ذائقہ موت ہر جاندار کو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے لہذا موت آئی اب موت کیسی آئی انبیاء کو بھی اجل آنی ہے لیکن ایسی آنی کہ فقط آنی ہے پھر اس آن کے بعد ان کی حیات نسل سابق و جسمانی ہے جس طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کو موت آئی قبر مبارک میں گئے اسی طرح حیات نماز بھی پڑھتے ہیں رسک بھی دیا جاتا ہے مسلم شریف کے عزیزوں سے یہ ثابت ہے ساری باتیں خیر ابھی ہمارا موضوع یہ نہیں ہے تو مختصراً یہ ہے مختصراً یہ ہے کہ آج تک جتنے بھی بزرگان دین اولیا گزرے اور آپ کا تعلق گولرا شریف سے ہے لیکن ہے جرمنی میں تو گولرا شریف میں بھی جن کا مزار ہے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب ڈاڑی ان کی بھی تھی اگر آپ چاہیں تو تصویر میرے پاس موجود ہے پیر صاحب کی میں آپ کو سینڈ کر دوں گا ان کے پوتے کی بھی داڑھی تھی ان کے صاحبزادوں کی بھی داڑیاں تھیں اعلیٰ حضرت نے بھی داڑھی رکھی حضرت پیر وارث علی شاہ صاحب نے بھی ڈالی یعنی اولیا کی جماعت تو جب ان کے ذہنوں میں یہ بات نہیں آئی ہے محدثین مفسرین امام غزالی کو دیکھیں امام فخر الدین راضی کو دیکھیں جلال الدین سیوتی کو دیکھیں حافظ ابن کثیر کو سب نے رکھی ہے تو پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے تو اس سوال کو ہٹائیے ذہن سے ٹھیک ہے نا یہ تو ایک پکا مسئلہ ہے اور اس پہ سب متفق ہیں ٹھیک ہے نا اور حضور علیہ السلام کے دور کے بعد اس کی ممانعت کا حکم کہیں نہیں آیا سب نے رکھی ہیں محدثین مفسرین جنہوں نے قرآن کی تصویریں لکھی حدیثوں کی شرح لکھی سب اس پر قائل ہیں تو پھر آپ اس مسئلے کو کیوں اپنے ذہن پہ سوار کر رہے ہیں ہم نے اس کو جتنا ثابت کرنا تھا کر دیا ہے باقی علامہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں علامہ ماجد صاحب بھی اس پر کلام فرما لیں گے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید آپ سب بہن بھائی خیر سے ہوں گے ان شاء اللہ آپ کے بھائی آپ سے ایک بات کہنی کہ دیکھیں اب یہ حضرت صاحب نے فرمایا کہ داڑھی جو ہے اللہ کے رسول کی سنت تو متواتر ہے کبھی آپ نے داری کو ختم نہیں فرمایا ہمیشہ داری رکھی تو ہمارے لیے تو یہی کافی ہونا چاہیے اور یہ بھی ہے کہ یہ واجب سنت بتائی جاتی ہے تو اس کو تو اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو گنہ گار ہیں لیکن انکار کرنا اس کا بہت ہی بری بات ہے تو مجھے آپ صرف ایک بات بتائیے دل پہ ہاتھ رکھ کے کاش کہ میرا اور آپ کا مقدر ایسا ہوتا کہ ہم حضور کے زمانے میں ہوتے ہیں کیا میں اور آپ اللہ کے حضور کے سامنے بغیر داری رکھے بھی جاتے سوچیے دل پہ ہاتھ رکھ کے میرے خیال میں آپ کبھی اور آپ گوارہ نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول کے سامنے ایسی شکل دے کر جائیں جو آپ کو پسند نہیں ہے تو بس اتنی سی بات ہے محبت کی بات ہے اللہ کے رسول کی ہر سنت پہ عمل کرنا چاہیے اور اسی سے محبت کا اظہار ہوتا ہے اور پھر حدیث میں اپنی طرف سے الفاظ نہیں جوڑنے چاہیے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جہنم میں لیا ہے کا حدیث صرف اتنی ہی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ خرا کی محاصر کرو داریوں کو بڑھاؤ اور ملکوں کو پر کرو اس وجہ سے نہیں کہا کہ وہ بھی رکھتے تھے تم بڑھانی شروع کر دو یعنی مطلب آپ کو یہ پہلے نہیں تھی ان کی ایسی بات نہیں یہ رکا کہیں بھی نہیں ہے واضح حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کسی وجہ سے نہیں بس آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کے مقابلے داریاں ایسی ہوتی ہیں تمہاری ان سے مختلف ہونی چاہیے اور ہر مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی تبدیلی فرما دی تاکہ ہمارا طریقہ ان کے طریقے سے مختلف ہو جائے آشورے کے روزے کے متعلق دیں وہ ایک رکھتے ہیں تم دو رکھو وہ ایسا کرتے ہیں تم تبدیلی کر دو تمہارے تاکہ تمہارا طریقہ الگ ہو جائے تو ہمیں اللہ کے رسول کی محبت کی وجہ سے ان کی اداؤں پر عمل کرنا چاہیے تو بس یہ میں نے آپ سے ابھی بات کری ہے اور کریں کہ اگر میں اور آپ کے زمانے میں ہوتے تو کیا کبھی ہماری یہ ہمت ہوتی کہ ان کے سامنے بڑا لائی اچھے ہو جاتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جناب والا مجھے آپ کا نام تو معلوم نہیں ہے لیکن آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا بالکل میں آپ کی باتوں سے متفق اچھا یہ تو آئی ڈی ہے نا نام کا پتہ نہیں مجھے تو خیر بزرگ ہیں پال ٹاک میں اہل سنت و جماعت کی سرپرستی فرماتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے با کرامت رکھے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تادیر قائم رکھے باقی رہا سوال جو آپ نے کچھ فرمایا اس ساتھ فرمایا ہم اس سے متفق ہیں بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور جو چیز ثابت ہے اور تواتر کے ساتھ اس کا تذکرہ ملتا ہے بس اس پر عمل کرنا چاہیے باقی کچھ مولویوں کی یہ باتیں کہ بھائی داڑھی نہیں رکھو گے تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے تم تو جنت کی شکل بھی نہیں دیکھو گے اور جنت کے پاس سے بھی نہیں گزارے جاؤ گے تو یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی حکایتیں ہیں جو چیز قرآن و حدیث میں ہے اس کو ماننا چاہیے ہاں لیکن جو چیز حضور علیہ السلام کی سنت ہے تو اس سنت سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے اس سنت کو اپنے چہرے پر سجا لیں تو اس کا فائدہ ہی ہے اس کا نقصان کوئی نہیں دعوانا شکریہ آپ نے جو ہے اس کو تھوڑا سا کلیئر کرنے کی کوشش کی لیکن آپ میری بات کو شاید سمجھے نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جو فرمائی تھی وہ اپنی حیات زندگی میں فرمائی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ تا قیامت تک جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے پوری نو انسانیت کے لیے قرآن اور احادیث جو ہے وہ تا قیامت ہیں اور اس وقت جو وقت ان کا تھا اس ٹائم پہ انہوں نے کہا تھا کہ کفار السلام علیکم یار اپنے حوالے سے میں نے آپ کو پوری سمجھانے کی کوشش کی اب آپ کی سمجھ میں اگر نہیں آ رہی ہے تو میں آپ سے ایک سوال کروں گا اور میمن بھائی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان کو مائک دیجیے گا میں ان کا جواب سن کے جاؤں گا آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک موقع کی وجہ سے اس کی اجازت مرحمت فرمائی کی مخالفت مقصد تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کفار کی مخالفت اس کا مقصد تھا ارے میرے بھائی اس حدیث پر بھی بات ہو رہی ہے اس حدیث پر بھی یہ ضد کر رہے ہیں نا اب میں ان کی ان کی بات کا جواب میں دیتا ہوں اب جیسا ان کا سوال ہے ویسا ان کا جواب بھی ملے گا آپ کہتے ہیں کہ ایک موقع کی وجہ سے حضور نے اس کی حمایت فرمائی اور اس اس کو کرنے کا حکم دیا ٹھیک ہے پھر حضور نے پردہ فرما لیا مجھے صرف اتنا جواب دے دیجیے کہ سرکار علیہ السلام نے وصال سے پہلے اپنے پردہ کرنے سے پہلے اس کے حکم کو منسوخ کیا یا نہیں کیا صحابہ سے یہ فرمایا کہ اب ڈاریاں بند کر دو رکھنا میرا سوال صرف آپ سے اتنا ہے کیا پردہ فرمانے تک جو حکم نافذ کیا تھا اس کو منسوخ بھی کیا یا نہیں کیا اگر نہیں کیا تو وہ حکم نافذ نہیں جائے گا قیامت تک کیونکہ جو زبان اقدس سے ادا ہو جائے میں نے پہلے یہ اس کے ایمان ہے کال مصطفی قرآن ہے حال مصطفی جو زور کی زبان سے نکل جائے وہ ہو کر رہتا ہے وہ پھر قیامت تک کے لیے نافذ العمل ہے تو میں اب یہ کروں گا کہ حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر ہم شریعت میں اور اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور شریعت کا کوئی حکم منسوخ نہیں اور حضور علیہ السلام کی شریعت منسوخ نہیں ہے اگر آپ یہودیوں کو دیکھیں یہودیوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی ٹھیک ہے منسوخ یہ روز بڑا لمبا کلام ہو جائے گا جو چیزیں منسوخ ہو گئی ہیں میں ان سے صرف ایک سوال کر رہا ہوں نا ٹھیک ہے لیکن حضور علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں کہ جن کی شریعت قیامت تک منسوخ نہیں ہوئی ختم نہیں ہوئی نافذ العمل ہے کیونکہ جب بھی کسی کو مسلمان ہونا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کسی کا کوئی معبود نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں Muhammad is the messenger of Allah Muhammad peace be upon صلی اللہ علیہ وسلم از دا پروفٹ آف اللہ حضور علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں تھے نہیں ہیں تو جب اللہ کے رسول ہیں تو آپ کی شریعت بھی نافذ ہے آپ کی شریعت قیامت تک موجود ہے تو پتہ چل گیا کہ جب نبی چلے گئے لیکن شریعت پھر بھی موجود ہے نبی روحانیت کے ساتھ موجود ہیں تبھی تو ان کا کلمہ پڑھ کر اسلام اور ایمان میں داخلہ ہو رہا ہے ہے تو ماننا پڑے گا کہ جو حکم سرکار نے عنایت فرما دیا پھر اس کو منع نہیں فرمایا وشال ہو گیا اب قیامت تک کے لیے وہ عمل اسی طرح رہے گا اسی لیے صحابہ کرام نے حضور کے وشال کے بعد ڈاڑیاں منڈائی نہیں اہل بیت نے ڈاڑیاں نہیں منڈائی امام حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تو ڈاڑی رکھی ہوئی تھی اور یہاں تک کہ غوث اعظم اور میں نے پورا اولیا کا آپ کو حوالہ دے دیا یہاں تک آج تک سارے علماء رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے یہ ثابت ہو گیا میں صرف آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے اگر داڑھی رکھنے کا حکم دیا تھا وشال سے پہلے اس کی ممانعت کی تھی منع کیا تھا کہ نہیں رکھو اگر منع نہیں کیا تو وصال کرنے کے بعد بھی قیامت تک یہ حکم نافذ رہے گا جزاک اللہ مختصر سی بات ہے اب آپ کے ذہن میں اگر شیطان آ کر بیٹھ گیا ہے تو ہم اس کا کیا علاج کریں آپ ولا حول ولا قوت الا بلّہ پڑھیں تو شیطان فرار ہو جائے گا جزاک اللہ